السلام علیکم کیسے مزاج ہیں پچھلی دفعہ ہم بات کر رہے تھے پروگرامنگ میتھڈالوجی کی یعنی ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے پروگرام لکھنے ہیں تو ایک اچھے طریقے سے لکھیں اس کے بڑے فائدے ہوں گے اس کے فائدے یہ ہوں گے آپ کا پروگرام جو ہے اس کی کوالٹی اچھی ہوگی یعنی اس میں بگز وغیرہ نہیں ہوں گے یا کم ہوں گے دوسرے یہ کہ اگر اچھے طریقے سے اچھا پروگرام آپ نے لکھا ہے تو اس کو مینٹین کرنا اس کو انہینس کرنا وہ بھی آسان ہے اور لوگوں نے دیکھا ہے اگر آپ ایک اچھی پروگرام میتھڈالوجی یوز کرتے ہیں تو جو ڈیولپمنٹ کی کاسٹ ہوتی ہے نا جتنا آپ کا خرچہ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے جتنا ٹائم آپ کا لگتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے عموماً جب لوگ چھوٹے چھوٹے پروگرام لکھتے ہیں تو آپ انہیں بتاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے وہ فٹافٹ جا کے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ٹھکا ٹھک ٹائپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد اسے رن کرتے ہیں اس میں پرابلمز ہوتی ہیں رن کرتے ہیں پرابلمز ہوتی ہیں فکس کرتے ہیں رن کرتے ہیں فکس فکس یوں بس وہ کرتے ہی رہتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو فوراً فٹافٹ جا کے پروگرام لکھنا اس سے ان کا ٹائم بچے گا لیکن لوگوں نے بڑی اچھی سائنٹیفک اسٹڈیز کی ہیں انہوں نے دیکھا کہ ایسا ہرگز نہیں ہے یہ جو کوڈ اینڈ ڈباگ والا سائیکل ہے نا اس سے بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور اس سے جو چیز ڈیولپ ہوتی ہے اس کی کوالٹی بھی اتنی زبردست نہیں ہوتی تو اس لیے ہم نے ایک اچھی پروگرامنگ میتھڈالوجی کی بات کی تھی ہم نے کچھ گائیڈ لائنس ڈسکس کی تھی کہ جن کو اگر آپ فالو کریں تو آپ کے پروگرام کی کوالٹی اچھی ہوگی اس میں بگز کم ہوں گے اس کو مینٹین کرنا آسان ہوگا اس کو انہینس کرنا آسان ہوگا اور آپ کا وقت بھی کم لگے گا ان کو لکھنے میں اور آپ کی کاسٹ بھی کم پڑے گی ان کو لکھنے میں اس کے علاوہ ہم نے ٹیسٹنگ اور ڈی بگنگ کی بھی کچھ بات کی تھی بات ہم نے شروع کی تھی ریڈیبل پروگرام سے کہ اچھے پروگرام وہ ہوتے ہیں جو وہ کریں جو انہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے علاوہ ان کو پڑھنا بھی آسان ہو ان کو پڑھنا ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی آسان ہو اس کا فائدہ یہی ہے کہ بعد میں اگر چینجز کرنی پڑیں گی تو ظاہر ہے پہلے اوریجنل پروگرام انڈرسٹینڈ ہوگا تب بھی اس میں چینجز کر سکیں گے نا اگر اوریجنل پروگرام کو انڈرسٹینڈ کرنے میں کم ٹائم لگے گا بڑے فائدے کی بات ہے تو readable programs are very important جب بھی پروگرام لکھیں ریڈیبل پروگرامس لکھیں اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ریڈیبلٹی کی وجہ سے اگر پروگرام کی ایفیشنسی تھوڑی سی کم ہوتی ہے reasonable trade off so if a program becomes more readable because of something you do اور اس کی ایفیشنسی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ڈو اٹ تو ریڈیبل پروگرام لکھنے کے لیے اچھے پروگرام لکھنے کے لیے ہم نے جو گائڈ لائنس آپ کو بتائی تھیں اس میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ جب بھی ڈیزائن کریں پروگرامس کو تو چھوٹے چھوٹے حصوں بخروں میں اسے بانٹ دیں چھوٹے چھوٹے فنکشنز کی مدد سے اس کو امپلیمنٹ کریں اور یہ کہ گلوبل ویریبلس کوشش کریں کہ نہ یوز کریں جہاں تک کوڈنگ کا تعلق ہم نے کہا تھا کہ انڈینشن یوز کریں سیمائی کولنز یوز کریں آئیڈینٹیفائر ایسے ہوں جو ڈسکرپٹیو ہوں جو بتاتے ہوں کہ اس اس ویریبل میں کیا ہے یا پھر اس فنکشن میں اس فنکشن نے کیا کرنا ہے آئیڈینٹیفائر کا اور اصل ویریبل کے اندر جو ہے اس کا کوئی تعلق ہونا چاہیے آئیڈینٹیفائر کا اور جو فنکشن ہے ایکچولی کرنا ہے اس کا آپس میں کوئی تعلق ہونا چاہیے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جناب کامنٹس ان کی مدد سے آپ نے پروگرام کی ریڈیبلٹی بڑھا سکتے ہیں ان کو سیلف ایکسپلینٹوری بنا سکتے ہیں ہم نے چھوٹے پروگرامس ڈیولپ کرنے کی جو گائڈ لائنز آپ کو بتائی تھی اس کے نو سٹیپس تھے پہلا سٹیپ یہ تھا کہ جو پرابلم آپ کو ملی ہے اس کو پڑھیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں دیکھیں کوئی چیز مسنگ ہے تو پوچھیں اس کے بعد ڈیزائن کریں اس کے بعد ٹیسٹ کیسز بنائیں اس کے بعد آپ پروگرام لکھنا شروع کریں اور پروگرام بھی ڈائریکٹلی آپ کمپیوٹر کے اندر ٹائپ نہ کریں بلکہ ہاتھ سے کاغذ پہ لکھیں اس کو ہینڈ چیک کریں پھر اسے ٹائپ کریں اور اس کے بعد اسے رن کریں چیک کریں ٹیسٹ کیسز چلائیں دیکھیں کام کرتا ہے نہیں کرتا ایرر جو انہیں فکس کریں تب آپ کہیں گے جناب اب میں نے مناسب طریقے سے اس پروگرام کو ڈیولپ کیا ہے اور پروگرام کی کوالٹی کو امپروو کرنے کے لیے میں پرابلمس کو کم کرنے کے لیے ایک بڑی اچھی چیز جو آپ ساتھ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اس کا ریویو کروائیں اپنے پیئرز آپ کے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان کو وہ پروگرام جو ہے اس کا ڈیزائن دکھائیں اس کی پرابلم اسٹیٹمنٹ دکھائیں اس کو کوڈ دکھائیں ان کے کامنٹس لیں اس پہ بعض ایسی چیزیں جو آپ کو بعض ایسی پرابلم جو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوں گی there is a very good chance کہ ان کو نظر آ جائیں گی اس کے علاوہ یہ بھی کہ وہ لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے ان کی نالج ان چیزوں کے بارے میں آپ جو کر رہے ہیں تھوڑی سی آپ سے زیادہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کوئی اچھا ٹپ بھی دے سکے کوئی بہتر طریقہ بھی بتا سکے تو نہ صرف وہ ڈیفیکٹس فائنڈ کرنے میں آپ کی ہیلپ کریں گے ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر اسٹریٹجی فائنڈ کرنے میں بھی آپ کی ہیلپ کریں ہم نے جناب ٹیسٹنگ کی بات کی تھی کہ ٹیسٹنگ وہ ایکٹیویٹی ہے جس کے ذریعے ہم پروگرام میں جو پرابلمس ہیں ان کو فائنڈ کرتے ہیں اور ڈیبگنگ وہ ایکٹیویٹی ہے جس سے ہم اس پرابلم کا کوز فائنڈ کرتے ہیں کہ پرابلم یہ کیوں ہوئی ہے کہاں پہ ہوئی ہے کس کی وجہ سے ہوئی ہے اور پھر ہم اس کو فکس کرتے ہیں اور یہ جو پرابلمس ہیں یعنی یہ جو ڈیفیکٹس ہیں یہ جو بگز ہیں یہ جو ایررز ہیں ان کو ہم نے کہا تھا کہ ہم ان کو ہم تین کیٹیگریز میں کلاسیفائی کرتے ہیں ایک سنٹیکس ایررز کی کیٹیگری تھی دوسری سیمینٹک ایررز کی اور تیسری رن ٹائم ایررز کی تو یہ نا دفعہ کا ٹاپک تھا پروگرامنگ میتھڈالوجی یعنی وہ کون سی ٹیکنیکس ہیں وہ کون سی گائڈ لائنز ہیں وہ کون سے آئیڈیاز ہیں جن کو فالو کر کے آپ اچھے پروگرام لکھ سکتے ہیں at low cost and in a short amount of time آج آج ہم بات کریں گے ان سب چیزوں کی جو ہم نے پچھلے چوالیس لیکچرز میں ڈسکس کی آج ہم بات کریں گے some of those interesting ideas جس کو ہم نے اس سیمسٹر کے دوران آپ کے ساتھ ڈسکس کیا لیکن یہ خیال رہے کہ it's not a comprehensive review ہم ہر چیز کو آج ڈسکس نہیں کریں گے ان میں سے بعض بس انٹرسٹنگ چیزیں ہیں ان کو سیمپل کرنے کی کوشش کریں گے تو جناب آج کا کوئی ٹاپک نہیں ہے آج ہم صرف ریویو کریں گے ان چیزوں کو جو ہم نے اس سیمسٹر میں آج تک ڈسکس کی ہیں سب سے پہلا کوشچن جو اس سیمسٹر کے شروع میں ہم نے اپنے آپ سے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس اس کورس کے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا تھا کہ ہم تین چیزیں اچیو کرنا چاہتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ کمپیوٹنگ کے جو فنڈامنٹل کانسیپٹس ہیں ان کے بارے میں ہم ایک اپریسیشن ڈیولپ کرنا چاہتے تھے آپ میں یعنی ہم یہ نہیں چاہتے کہ چاہتے تھے کہ آپ کو ان کی ڈیٹیلز پتہ لگ جائیں آپ کو بس پتہ لگ جائے کمپیوٹر سائنس میں کمپیوٹنگ میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں دوسری چیز یہ کہ ہم ویب پیج ڈیولپمنٹ میں ایک بگنرز پروفیشنسی آپ میں ڈیولپ کرنا چاہتے تھے اگین بگنرز پروفیشنسی یعنی آپ کو کچھ پتہ لگ جائے کہ ویب پیج ویب پیجز میں جو کام ہوتے ہیں وہ کس کس طرح کے ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی آپ کو پریکٹس بھی مل جائے اور آخری چیز یہ کہ یہ جو بعض پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر پیکیجز ہیں ان پہ آپ کی تھوڑی سی فیملیئرٹی آ جائے یہ نہیں کہ آپ کو ان ڈیپتھ ان کے بارے میں نالج آ جائے آپ کو وہ چلانے آ جائے یعنی کھولنے آ جائے اور اس میں کچھ ٹریویل ٹاسک کرنے آ جائے تو آئیے ان تینوں ایریاز میں ہم ریویو کرتے ہیں ہم نے کن کن چیزوں کو دیکھا کون کون سے انٹرسٹنگ کانسیپٹس کو ہم نے دیکھا پہلے لیکچر میں جو سب سے انٹرسٹنگ ہمارا کوشچن تھا وہ یہ کہ یہ جو کمپیوٹرز ہیں بڑی اچھی چیزیں ہیں یہ آخر کرتے کیا ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہمارے لیے کرتے ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو ہم نے تین چیزوں کے بارے میں خاص طور پہ ڈسکشن کی تھی ہم نے یہ کہا تھا کہ کمپیوٹر جو ہے ان کی اسپیڈ بہت تیز ہے یہ بعض آپریشن جو ہیں وہ ایک سیکنڈ میں بلینس آف ٹائمس کر سکتے ہیں and that's a very big advantage دوسری چیز ہم نے یہ کہی تھی کہ ان کی اسٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ ہے کچھ عرصہ پہلے ہم نے جس طرح بات کی تھی کہ ایسے ڈیٹا بیسز بن رہے ہیں جس میں ایکزا بائٹس کا ڈیٹا ہو گیا ten to the eighteenth ten to the power eighteenth اتنے اس میں بائٹس موجود ہوں گی سو so, کمپیوٹرز ایک اور چیز جو بڑی انٹرسٹنگ بڑی یوزفل ہے ان کے بارے میں کہ یہ بہت سارے ڈیٹا کو ہینڈل کر سکتے ہیں ہیومن مائنڈ شاید اتنے ڈیٹا کو ہینڈل نہیں کر سکتا ہیومن مائنڈ شاید اتنی اسپیڈ پہ کام نہیں کر سکتا اور ایک اور پرابلم جو ہیومن مائنڈ کے ساتھ ہے وہ یہ کہ ہیومن جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد اگر ایک ہی چیز ریپیٹیولی کریں بور ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں کمپیوٹرز کے بارے میں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہی تھی کہ یہ بور نہیں ہوتے ایک ہی چیز اگر انہیں آپ بار بار کرنے کو کہیں خوشی سے کرتے چلے جاتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ کمپیوٹرز تیز ہیں یہ ضرور ہے کہ کمپیوٹر ان کی کیپیسٹی فار اسٹوریج بہت زیادہ ہے اور یہ بور نہیں ہوتے لیکن یہ ہر چیز نہیں کر سکتے مثلا یہ کریٹو ٹاسک نہیں کر سکتے کریٹو ٹاسک میں ہماری اسسٹنس کر سکتے ہیں لیکن خود نہیں کر سکتے نئے آئیڈیاز نہیں لا سکتے پرانے آئیڈیاز پہ کام کر سکتے ہیں ہم انہیں جو بتاتے ہیں وہ کر سکتے ہیں لیکن کوئی نیا breathtaking brand new idea computers invent نہیں کر پائے ابھی تک نہ صرف یہ بلکہ بعض ایسے کام ہیں جس پہ ہیومنس بہت اچھے ہیں کمپیوٹرز ابھی اتنا اچھے نہیں ہیں اور اس میں سے ایک جو بڑا امپورٹنٹ کام ہے وہ ویژن کا ہے ہم چیزوں کو دیکھ کے بڑی آسانی سے ریکگنائز کر لیتے ہیں کمپیوٹرز ابھی یہ کام اتنی آسانی سے نہیں کر پائے تو یہ بہت تیز ہیں اسٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ ہے بور نہیں ہوتے لیکن ہر چیز اب بھی نہیں کر سکتے جہاں تک کمپیوٹرز کو امپلیمنٹ کرنے کے جو ٹیکنالوجیز یوز ہو رہی ہیں ان کا تعلق ہے تو شروع میں جو کمپیوٹرز تھے وہ تو میکینیکل تھے اس کے بعد الیکٹرو میکینیکل کمپیوٹر آئے اور اس کے بعد الیکٹرانک کمپیوٹر کا دور شروع ہوا جس سے پہلے تو ویکیوم ٹیوبس کا فیز آیا اور آج کل ٹرانزسٹرز کا فیز چل رہا ہے آج کل کے جتنے بھی آپ کو کمپیوٹر نظر آتے ہیں وہ سب کے سب ٹرانزسٹر ٹیکنالوجی پہ بیسڈ ہیں ہم نے یہ کہا کہ فیوچر میں شاید آج سے دس سال کے بعد ایسے کمپیوٹر آنے شروع نظر آنے شروع ہو جائیں گے which will not be based but on brand new technology computer quantum computer جو فیوچر کے ہوں گے millions faster and productive as compare to today's computer یہ کوانٹم لاس جو ہیں کوانٹم میکینکس کے جو پرنسپلس ہیں ان پہ بیس کر کے کام کریں گے ان کے بارے میں سب سے انٹرسٹنگ چیز یہ ہوگی کہ quantum mechanical laws will let them examine all possible answers to a question simultaneously آج کل کے جو کمپیوٹرز ہیں وہ باری باری کر کے مختلف آنسرس کو ایگزامن کرتے ہیں لیکن quantum laws allow the examination of all possible answer simultaneously اس کی وجہ سے ان کی اسپیڈ بہت زیادہ ہوگی ورلڈ وائڈ ویب کا ہم نے تذکرہ کیا it's a huge resource of information اس کے بارے میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ لاجیکلی یہ یونیفائڈ ہے لیکن فزیکلی یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہے from the user's point of view لگتا ہے کہ ایک ہی بڑا زبردست سا آرگنائز سا انفارمیشن ریسورس ہے لیکن ایکچولی یعنی فزیکلی یہ بے شمار کمپیوٹر دنیا جہاں ہم نے پتہ نہیں کہاں کہاں پڑے ہوئے ہیں فزیکلی وہ انفارمیشن پتہ نہیں کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے لیکن logically from a user's point of view وہ ایک طرح کی ہی آرگنائز سی نظر آتی ہے ہمیں یو آر ایل پتا ہو ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں very interesting logically unified physically distributed اور یہ بھی کہ یہ جو ریسورس ہے انفارمیشن کا it's like anything that humankind has ever done before کیونکہ it's a shared resource most everybody on this planet has access to most everything that is on the web تو available to all shared by all and for all people of the world آج تک شاید ایسی انونشن ہیومن کائنڈ نے کبھی نہیں کی تھی فیوچر میں یہ ویب جو ہے یہ تھوڑا چینج ہوگا اس کا ایک نیا رخ ہمیں نظر آنا شروع ہوگا جو اس کا سیمینٹک رخ ہوگا کیونکہ آج کل کا ویب جو ہے it has been designed for us to read to see to understand لیکن یہ جو سیمینٹک ایسپیکٹ ہے آج کل کے ویب کا جو اب بڑھتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ یہ اس طریقے سے آرگنائز کیا جا رہا ہے اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے کہ کمپیوٹرز اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں کمپیوٹر اس سے میننگ نکال سکیں سو so, فیوچر کا ویب جو ہوگا اس میں یہ سیمینٹک ایسپیکٹ جو ہے یہ زیادہ وزبل ہوگا یہ جو ویب ہے یہ ایک سروس ہے جو انٹرنیٹ پہ چل رہی ہے انٹرنیٹ کیا ہے internet is a network of networks بہت سارے بے شمار نیٹ ورکس ہیں کمپیوٹر نیٹورکس ہیں جو فزیکلی ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہے یہ آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں آپس میں ڈیٹا بھی شیئر کر سکتے ہیں لیکن from the user's point of view لگتا ہے کہ یہ ایک ہی بڑا سا نیٹ ورک ہے so again logically the whole internet seems like one unified network لیکن physically it's a collection of many many interconnected networks یہ جو انٹرنیٹ ہے اس پہ جو لینگویج بولی جاتی ہے انٹرنیٹ کی جو پروٹوکال ہے that is call T C P I P transmission control protocol and the internet protocol T C P کیا کرتی ہے ٹی سی پی اگر آپ نے کوئی میسج بھیجنا ہو تو ٹی سی پی اس میسج کو پکڑتی ہے اس کے حصے بکھرے کر کے اس کے پیکٹس بناتی ہے اور پھر بھیجتی ہے اور اس کے بعد آئی پی جو ہے وہ ان پیکٹس کو پکڑتی ہے اور ان کو راؤٹ کرتی ہے ان کو ان کی ڈیسٹینیشن پہ ایک لحاظ سے بھجواتی ہے جب یہ سارے کے سارے پیکٹس جو ہیں اپنی ڈیسٹینیشن میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ٹی سی پی جو ہے ان کو اکٹھا کرتی ہے ان کو ری اسمبل کرتی ہے اور وہ جو اوریجنل میسج تھا وہ ریکریٹ کرتی ہے انٹرنیٹ پہ ویب ایک بڑی پاپولر سروس ہے ای میل بھی خاصی پاپولر ہے لیکن ای میل میں کچھ پرابلمس ہیں ای میل میں پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ایک میسج بھیجتے ہیں ہمیں فوراً پتہ نہیں لگتا کہ پہنچ بھی گیا کہ نہیں اور دوسرے یہ کہ ای میل دے آر سلو اگر ای میل کے ذریعے ہم کسی سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیں ٹو اینڈ فرو چیٹ کرنا چاہیں کانورسن کرنا چاہیں تو وہ ذرا مشکل ہے میں میسج بھیجوں گا وہ پہنچے گا وہ صاحب اسے پڑھیں گے جواب دیں گے واپس آئے گا کانورسن نہیں ہو سکتی اٹس جسٹ ٹو کمپٹیشن تو ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ایک یہ جو بڑی انٹرسٹنگ سروس ہمارے سامنے آئی ہے وہ انسٹنٹ میسجنگ کی ہے یہ آئی سی کیو یہ جو ایم ایس این یہ جو او ایل پہ ہم انسٹنٹ میسجنگ کرتے ہیں یہ ای میل کی جو بھی پرابلم میں نے بتائی ان سب کو اوور کم کرتی ہے ہم نے ہارڈ ویئر کی کچھ باتیں کی تھی خاص طور پہ ہم نے مائکرو پروسیسر کی باتیں کی تھیں مائکرو پروسیسر کے بارے میں ہم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ یہ جو بڑے بڑے سپر کمپیوٹرز ہیں آج کل کے ان میں ایک بڑا سا موٹا سا پاورفل سا مائکرو پروسیسر کیوں لگا دیتے ہیں کیونکہ آج کل جو ہو رہا ہے وہ یہ کہ آج کل کے سپر کمپیوٹرز ہیں اس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے پروسیسر بھرے ہوتے ہیں why not just make one big one اس کا جواب جناب بڑا سادہ سا ہے وہ یہ کہ ایک بگ ون اگر بنائیں گے اس کو بنانے میں کاسٹ خاصی زیادہ ہوگی اور وہ کہاں یوز ہوگا وہ ایک نہیں تو چار سپر کمپیوٹر میں یوز ہو جائے گا چار نہیں تو چالیس میں ہو جائے گا تو اتنی آپ نے محنت کر کے thousands and millions and billions of dollars spend کر کے آپ نے مائکرو پروسر بنایا اور یوز وہ چار جگہ پہ ہو رہا نہیں تو ہزار جگہ پہ ہو رہا ہے ویر یہ جو مائکرو پروسیسر ہیں جو آج کل چھوٹے موٹے جو ہمارے پی سیز میں بھی پائے جاتے ہیں اور سپر کمپیوٹرز میں بھی پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں تو ایسا نہیں ہے ایک دفعہ انہیں ڈیزائن کرتے ہیں آپ نے ایک بلین اس پہ خرچ کیا ڈیزائن کرنے پہ اور اس کے بعد آپ اس کی ملینس کی تعداد میں انہیں بیچتے ہیں تو آپ کی انویسٹمنٹ واپس مل سکتی ہے تو اس لیے یعنی for this cost issue powerful microprocessor نہیں بنائے جاتے بہت زیادہ پاورفل مائکرو پروسیسر جو کہ سپر کمپیوٹر کے لیے کافی ہیں وہ نہیں بنایا اور دوسرے ایک بات اور بھی ہے کہ اچھی خاصی ایسی پرابلمس ہیں کہ جو یہ جو پیرل کمپیوٹر بنے ہوئے ہیں جس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے پرابلم چھوٹے چھوٹے مائکرو پروسیسر ان پہ زیادہ آسانی سے سالو کی جا سکتی ہیں بجائے اس کے کہ ایک موٹا سا مائکرو پروسیسر ہو اگر ہزاروں چھوٹے چھوٹے ہوں وہ پرابلم ان کے لیے زیادہ آسان ہے ان پیرل سپر کمپیوٹر کے لیے آسان کے لیے سالو کرنا تو اس لیے بھی ایک یہ موٹا سا بڑا سا پاورفل پروسیسر آج تک نہیں بنایا گیا آج کل کے ماڈرن مائکرو پروسیسر میں جو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیچر ہے اس کا شاید پروسیسنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ ان کی آن چپ کیش میموری ہے یعنی تھوڑی سی بہت ہائی اسپیڈ میموری جو ہے وہ اسی چپ پہ رکھ دی جاتی ہے کہ جس پہ مائکرو پروسیسر ہو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو فریکوینٹلی یوز ڈیٹا یا انسٹرکشن جو مائکرو پروسیسر کو چاہیے ہوتی ہیں وہ اسی کے اندر اسٹور ہوتی ہیں تو ان کو تلاش کرنے کے لیے وہ جو فریکوینٹلی یوزڈ ڈیٹا آئٹمس ہیں انسٹرکشن ہیں اس کے لیے مائکرو پروسیسر کو اپنے سے باہر نہیں جانا پڑتا کیونکہ اپنے سے باہر جائیں گے وہ اٹس ویری سلو پروسیس وہ اندر ہی انفارمیشن موجود ہے کیش کے اندر موجود ہے اگر اس میں وہ چیزیں اس کو نہیں ملتی پھر ضرور آپ باہر جائیں اور جو مین میموری ہے اس سے وہ ڈیٹا وہ انسٹرکشن لے کے آئیں لیکن آج کل کے الگوریزم کیشنگ کیسے بنائے گئے ہیں کمپائلرز اور پروگرام ایسے لکھے گئے ہیں کہ دے میک شیور کہ جو frequently use data instruction instructions ہیں وہ مائکرو پروسر کے اندر ہی کیش کے اندر موجود ہو چپ کیش میموری کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا کے ایکسس ٹائم یعنی جتنا ٹائم لگتا ہے ڈیٹا کو لانے میں مائکروپراسر کے اندر وہ بہت کم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے مائکرو پروسیسر کی اوور آل پرفارمنس جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے یعنی وہ زیادہ تیزی سے اپنا کام کر سکتا ہے ایک اور چیز اس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا یہ جو آج کل کے مائکرو پروسیسر ہیں وقت کے ساتھ ساتھ بہتر سے بہتر ہوتے جا رہے ہیں عموماً جب ہم کسی مائکرو پروسیسر کے بہتر ہونے کی بات کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کلاک فریکوینسی بڑھ گئی ہے کہ کل وہ دو میگا ہرٹس گیگا ہرٹس کا تھا آج وہ two point two gigahertz کا ہو گیا لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ طریقے ہیں جس میں سے ایک یہ ہے کہ جو ورڈ وتھ ہے یعنی جتنا بڑے ورڈ جتنی جتنی بٹس بیک وقت ایک مائکرو پروسیسر ہینڈل کرتا ہے اس کو بڑھا دیا جائے آج کل کے جو پاپولر مائکرو پروسیسر ہیں وہ بتیس بٹ کے ہیں لیکن جو نئے پروسیسر آ رہے ہیں مثلا آئٹینیم جو ہے وہ سکسٹی فور بٹس کا پروسیسر ہے تو بعض آئیڈیل سچویشن میں اس کی پرفارمنس سے دگنی ہوگی اسی طرح یہ کیش والا مسئلہ جو ہے نا this is very interesting cache کی مقدار بڑھا کے یا کم کر کے آپ مائکرو پروسیسر کی اوور آل پرفارمنس بڑھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کیشنگ الگریدم جو ہے یعنی جس کے ذریعے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیش میں کیا رکھنا ہے اور کیا نہیں رکھنا اس کی مدد سے بھی اس کو بھی آپٹومائز کر کے آپ اپنے مائکرو پروسیسر کی پرفارمنس کو بہت بہتر کر سکتے ہیں اور آخری چیز یہ کہ آپ فنکشنل یونٹس جو کسی مائکرو پروسیسر میں ہوتے ہیں ان کو بڑھا دیں ایک کے بجائے دو ایل یو کر لیں دو کے بجائے چار کر لیں اس طرح جو ایف پی یو ہیں ان کی تعداد بھی بڑھا سکتے ہیں ویکٹر یونٹس جو ہیں ان کی تعداد بھی بڑھا سکتے ہیں تو اس طرح بھی کسی مائکرو پروسیسر کی اوور آل پرفارمنس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے تو مائکرو پروسیسر جو ہے یہ تو ہے ہارڈ ویئر کا حصہ ہارڈ ویئر کے اوپر سافٹ ویئر چلتی ہے اور سافٹ ویئر کے بارے ہم نے کہا تھا کہ وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک سسٹم سافٹ ویئر اور دوسری application software hardware کے ساتھ ڈائریکٹلی اومن سسٹم سافٹ ویئر انٹریکٹ کرتی ہے اور پھر اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے وہ سسٹم سافٹ ویئر سے انٹریکٹ کرتی ہے تو hardware system software application software جہاں تک سسٹم سافٹ ویئر کا تعلق ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ رول جو ہے وہ آپریٹنگ سسٹم کا ہے آپریٹنگ سسٹم جو ہے جو کسی بھی کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے ریسورسز ہوتے ہیں ان کا خیال رکھتا ہے ان کو مینج کرتا ہے اور بیک گراؤنڈ میں ہو کے مینج کرتا ہے یعنی یوزر کو پتہ ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے یہ مینجمنٹ ہو رہی ہے ریسورسز کی ریسورسز سے مراد کیا ہے پروسیسر کی مینجمنٹ میموری کی مینجمنٹ جو اسٹوریج ڈیوائسز ہیں ڈسک ڈرائیو ہے جو سی ڈی ہے ان کی مینجمنٹ یہ سارے کے سارے کام جو ہے آپریٹنگ سسٹم کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم کا ایک اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک اپلیکیشن سافٹ ویئر ہے اس کو ایک کامن انٹرفیس فراہم کیا جائے جس کے ذریعے وہ ہارڈ ویئر سے بات کر سکے یعنی اپلیکیشن سافٹ ویئر جو ہے اس کو ضروری نہیں ہے کہ ایگزیکٹ ڈیٹیل ہارڈ ویئر کی پتا ہو وہ آپریٹنگ سسٹم سے بات کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم جو ہے انٹرن پھر ہارڈ ویئر سے بات کرتا ہے میں نے اپلیکیشن سافٹ ویئر لکھی تو مجھے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ کمپیوٹر کے اندر ایگزیکٹلی exactly کتنے میگا بائٹس کی ریم ہوگی مجھے یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ کمپیوٹر کے اندر کتنی کیش ہوگی یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اپلیکیشن سافٹ ویئر کے لیے ایک لحاظ سے انویزبل ہوتی ہیں دا آپریٹنگ سسٹم جو ہے that takes care of all those things تو اپلیکیشن سافٹ ویئر بات کرتی ہے آپریٹنگ سسٹم سے اور آپریٹنگ سسٹم بات کرتا ہے ہارڈ ویئر سے سافٹ ویئر کے بارے میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے کہ یہ سافٹ ویئر میں لکھتا ہوں اور میں اس کو بیچتا ہوں واقعی کیا میں اسے بیچتا ہوں نہیں جناب عموماً ایسا نہیں ہوتا عموماً جب کوئی کمپنی سافٹ ویئر لکھتی ہے تو آپ اسے خریدتے ہیں تو آپ سافٹ ویئر نہیں خرید خرید رہے ہوتے آپ سافٹ ویئر کا ایک لائسنس خرید رہے ہوتے ہیں یعنی all you are doing is you are buying license آپ کو اجازت مل رہی ہے کہ جناب ہاں فلانے فلانے کام کے لیے آپ ہماری سافٹ ویئر کو یوز کر سکتے ہیں لیکن اونرشپ جو ہے وہ پھر بھی سافٹ ویئر کا جو بنانے والا ہے اس کے پاس ہی رہتی ہے so we never really own most of the software that we think we own ان کا ہمارے پاس صرف یوزج لائسنس ہوتا ہے اونرشپ نہیں ہوتی یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ مختلف لینگویجز میں ڈیولپ کی جاتی ہے ہم نے لینگویجز کے چار کلاسز آپ کو بتائی تھی مشین لینگویج ہے اس کے علاوہ اسمبلی لینگویج ہے ہائی لیول لینگویجز ہیں اور فورتھ جنریشن لینگویجز ہیں مشین لینگویج جو ہے وہ تو ہے لینگویج مائکرو پروسر کی لیکن ہیومنس کے لیے مشین لینگویج میں پروگرام لکھنا ذرا مشکل ہے تو پہلے تو کوشش کرتے تھے لکھ لیتے تھے پھر ذرا پروگرامس کمپلیکس ہوئے تو ہم نے ایک نئی لینگویج انوینٹ کی اسمبلی لینگویج اس میں لکھنا شروع کر دیا اور جب وہ پروگرام لکھ لیتے تھے پھر اس کو ہم کنورٹ کرتے تھے مشین لینگویج میں اور پھر وہ مائکرو پروسیسر پہ چلتا تھا اسمبلی لینگویج بھی کوئی اتنی آسان نہیں تھی تو اس کے بعد ہم نے ڈیولپ کی high level language which is closer to the way humans communicate اس میں لکھتے ہیں اس کو اسمبلی میں کنورٹ کرتے ہیں پھر اس کو مشین میں کنورٹ کرتے ہیں پھر یہ کام ہوتا ہے اس کے بعد یعنی ہائی لیول لینگویج کے بعد لینگویج میں اور امپروومنٹ ہوئی اور فورتھ جنریشن لینگویجز آ گئیں فورتھ جنریشن لینگویج جو ہیں they are even closer to the way we communicate یعنی وہ ہیومن لینگویج کے اور بھی قریب ہیں تو جناب machine language assembly language high level language fourth generation languages لیکن مائکرو پروسیسر پہ ہمیشہ مشین لینگویج ہی چلتی ہے تو it doesn't matter how you write the program آخر میں آپ نے اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے بھی دو طرح کے پروگرام یوز ہوتے ہیں ایک تو انٹرپریٹرز ہیں اور دوسرے کمپائلرز ہیں انٹرپریٹرز جو ہیں یہ امیڈیٹ رسپانس دیتے ہیں لیکن یہ جو کوڈ ایگزیکیوٹ کراتے ہیں وہ ذرا اتنا تیزی سے نہیں چلتا کمپائلر جو ہے یہ ذرا پروگرام کو اپنے کمپائل کرنے میں یعنی اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے لیکن جب وہ ایک دفعہ کمپائل ہو جائے تو اس کی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے یعنی سپر فاسٹ آپ کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے تو امیجیٹ رسپانس کے لیے انٹرپریٹر یوز کریں اگر آپ کو بہت تیز ایگزیکیوشن چاہیے تو پہلے کمپائل کر لیں ایک سوال جو ہم نے پوچھا تھا جب ہم لینگویجز کی بات کر رہے تھے کہ can we can we have a language جس میں سارے کی ساری جو لینگویج ہیں ان کے تمام اچھے فیچرس ہوں ایک ایسی سپر سی لینگویج بنائی جا سکتی ہے اس کا جواب ہم نے دیا تھا کہ انفارچونیٹلی نو no. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی لینگویج کو آپ ایک طرف آپٹیمائز کرتے ہیں دوسری طرف کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے اگر اس کو ٹھیک کرتے ہیں پہلی طرف کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے تو جب بھی آپ کو لینگویج بناتے ہیں you are trading things off تو ایک پرفیکٹ لینگویج بنانا شاید مشکل ہے اس سے ایک اور اپرچونیٹی پیدا یہ ہوتی ہے کہ مختلف لینگویجز ہیں مختلف ٹاسک ہیں جو اچھے پروگرامرز ہیں they say like the best language for a particular task تو جو اچھے پروگرامر ہیں ان میں یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی ٹاسک کے لیے جو بہترین لینگویج ہے وہ چوز کرتے ہیں اور اس میں پروگرام کرتے ہیں ہمارے یہاں لوگ جو ہیں جن کو اتنی لینگویج کا نہیں پتا وہ ایک ہی لینگویج آتی ہے اس میں ہی ہر چیز کر پاتے ہیں لیکن جو جو آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا ہو سکتا ہے کہ آپ میں یہ فیسلٹی ڈیولپ ہو کہ آپ کو اور مزید لینگویجز کے بارے میں پتہ لگنا شروع ہو جائے تو you look at the task select the appropriate language and program in that جب ہم نے ان پروگرامس کی بات کی تھی مختلف لینگویج میں جو ہم پروگرام لکھتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ عموماً یہ جو پروگرام ہوتے ہیں ان کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے یعنی سافٹ ویئر کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے یہ لائف سائیکل اسٹارٹ ہوتا ہے کانسیپٹ سے فیزیبلٹی ہوتی ہے یوزر ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اور پھر ڈیولپمنٹ والی چیزیں ہوتی ہیں آخر میں وی تھنک اباؤٹ کہ ریٹائرمنٹ بھی ہوتی ہے جب بھی آپ کو سافٹ ویئر بنائیں تو یہ سوچ کے بنائیں کہ یہ سافٹ ویئر جو ہے ایک دن اس نے ریٹائر بھی ہونا ہے یعنی اس کو ہم نے فیز آؤٹ بھی کرنا ہے تو جو اچھی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچ کے بناتی ہیں تو اس طرح جب ریٹائرمنٹ کا وقت آتا ہے تو جو یوزر ہے اس کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا اس سافٹ ویئر کو فیز آؤٹ کرنے کے لیے تو کانسیپٹ سے لے کے ریٹائرمنٹ تک جتنے بھی اسٹیپس ہیں ان کو ہم سافٹ ویئر لائف سائیکل کہتے ہیں اور جب ہم یہ اس لائف سائیکل کو فالو کر رہے ہوتے ہیں یعنی سافٹ ویئر کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تقریباً ہر اسٹیپ پہ ایک چھوٹا سا اور اسٹیپ بھی ہوتا ہے وہ ہے ٹیسٹنگ کا اگر ہم یوزر ریکوائرمنٹس لکھتے ہیں اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں اسپیسیفکیشن لکھتے ہیں ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں یعنی پلان بناتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں ڈیزائن کو ٹیسٹ کرتے ہیں امپلیمنٹیشن کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور آخر میں جب ہم ڈلیور کرتے ہیں کسٹمر کے پاس جو ہم نے سافٹ ویئر لکھ لی تو وہ اس کی ایکسیپٹنس ٹیسٹنگ بھی کرتا ہے یہ جو پروگرام ہم لکھتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے ان ہم سوچتے ہیں ڈیزائن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ کون سا الگوریدم یوز کیا جائے اس پرٹیکولر سچویشن میں فار ایگزامپل ہم نے شارٹنگ کچھ کرنی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یار یہاں پہ کون سی شارٹ بہتر رہے گی ببل شارٹ بہتر رہے گی انسرشن انسرشن شارٹ بہتر رہے گی یا کوئی اور شارٹنگ ٹیکنیک بہتر رہے گی so when you talk about these we are talking about algorithms الو کیا ہوتا ہے الو جو ہوتا ہے وہ it's a sequence of steps a problem ایلوم کی اگر ذرا تھوڑی سی مزید ہم ڈیٹیل میں جائیں تو ہم یہ کہیں گے یہ الورم ایک ایسی سیکوینس آف اسٹیپس ہوتی ہے کہ جس کے سارے کے سارے اسٹیپس جو ہوتے ہیں وہ انمیگوس ہوتے ہیں اور ایگزیکیوٹیبل ہوتے ہیں یعنی کوئی ایسا اسٹیپ ہو جو ایگزیکیوٹیبل نہ ہو جو پاسبل ہی نہ ہو اور یہ بھی کہ ہمیشہ جو ہے جب ختم ہوتا ہے جب ٹرمینیٹ ہوتا ہے تو وہ سولوشن کی فارم میں ٹرمینیٹ ہوتا ہے یعنی always gives you a solution اس میں گارنٹی موجود ہوتی ہے کو کوڈ کرنے سے پہلے یعنی ان کو ایکچوئل کوڈ کی فارم میں لکھنے سے پہلے ہم اس کو سوڈو کوڈ کی فارم میں لکھتے ہیں سوڈو کوڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں اس کے فلو چارٹ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میرا یہی خیال ہے کہ سوڈو کوڈ جو ہے وہ ذرا بہتر رہتا ہے سوڈو کوڈ جو ہے it's quite suitable as compare to flowcharts it's quite suitable for software development کیونکہ سوڈو کوڈ جو ہے تقریباً کوڈ ایکچوئل کوڈ ہی کی نظر آتا ہے اور اچھے پروگرامر جو ہوتے ہیں وہ کرتے یہی ہیں سب سے پہلے سوڈو کوڈ لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ایکچوئل پروگرام بھرنا شروع کر دیتے ہیں الگریزمس کا جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے ہیورسٹکس کا بھی تذکرہ کیا تھا اور اس کے بعد ہم نے ایک فل فلیج لیکچر بھی لیا تھا ہیورسٹکس پہ ہیورسٹکس کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ وزڈم ہوتی ہے یہ کامن سینس ہوتی ہے یہ وہ کامن سینس ہوتی ہے جو ایکسپیرئنس سے سیکھی جاتی ہے ہیروسٹس کے بارے میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ایلزون کی طرح یہ ہمیشہ ایک سولوشن میں ٹرمینیٹ نہیں کرتی عموماً کرتی ہے عموماً ایلوزم جو ہے آپ کو مناسب سا زبردست سا ایک سولوشن دے دیتے ہیں لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور ایک جو بڑا انٹرسٹنگ ہیورسٹک جس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا وہ آج کل کے ماحول میں شاید خاصا ویلڈ ہے وہ یہ کہ don't just remove the defect fix the process which cause the defect اس کی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ تو بہت اپلیکیشنز ہیں لیکن آج کل یہ جو ٹیررزم وغیرہ کی بات ہوتی ہے شاید اس میں بھی اس ہیورسٹک کو یوز کیا جائے تو حالات خاصے بہتر ہو جاتے ہو جائیں گے یعنی fix the reason not the symptoms ایک سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ ہیورسٹکس جو ہوتی ہیں کیا یہ الگریدمس ہوتے ہیں یعنی is a heuristic an algorithm اس کا جواب ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دے دیا کہ نہیں جناب الگریدم میں گارنٹی ہوتی ہے کہ سولوشن ضرور ملے گا ہیورسٹک میں گارنٹی نہیں ہوتی ہم نے بات کی تھی ویب ڈیزائن کی ہیورسٹکس کی اس کے بارے میں ہم نے جو اپنا گول مقرر کیا تھا وہ بڑا سادہ سا تھا وہ گول یہ تھا کہ جب بھی ہم کو ویب پیج بنائے وہ ایسا بنائے کہ وہ سیلف ایویڈنٹ ہو وہ آبویس ہو وہ سیلف ایکسپلینٹری ہو یعنی اس میں ہمیں چیزوں کو تلاش نہ کرنی پڑے جو انفارمیشن ہمیں چاہیے وہ سامنے ہمارے موجود ہو تو اگر ہم ایسا ویب پیج بنائیں گے جن کو یوز کرنا آسان ہوگا جس میں انفارمیشن کلیئرلی ویزیبل ہوگی اسے ہم کہتے ہیں اے یوزبل ویب پیج تو عموماً ہم پرفیکٹ پیج تو نہیں بنا سکتے لیکن we can always talk about improving the usability of a particular web page یعنی کیا کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں جس سے کسی پیج کی یوزبلٹی بڑھ جائے ہم نے بہت ساری چیزیں اس بارے میں کہی تھی ایک بڑی سادی سی بات تھی کہ بہت چھوٹی ٹیکسٹ یوز نہ کریں کیونکہ کسٹ جو آپ کا یوزر ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے اگر وہ پڑھ نہیں سکتا تو وہ انڈرسٹینڈ کیا کرے گا ایک اور چیز جو میں نے کہی تھی کہ جناب یہ جو آپ بلا وجہ گرافکس ڈال دیتے ہیں اپنے ویب پیجز پہ یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے اس سے آپ کا یوزر بڑا انوائے ہوتا ہے کیونکہ اس کو تو انفارمیشن چاہیے اور یہ ڈیکوریٹو آپ نے گرافکس ڈال دی ہے اس کی وجہ سے اس کا ڈاؤن لوڈ ٹائم جو پانچ منٹ کا ہو جاتا ہے وہ تو بےچارا بہت انوائے ہوگا اس سے تو please avoid this unnecessary graphical stuff in your pages ہم نے ذرا انٹیلیجنس سسٹم کی بات کی ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سسٹم کی بات کی یعنی یہ وہ سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر یا software hardware combination ہوتے ہیں کہ جو کمپلیکس ٹاسک کو کرنے کے لیے ڈیزائن ہوتے ہیں بڑے مشکل کام کرنے کے لیے اور جو اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں they are quite similar to our way of thinking یعنی the human way of thinking so intelligent systems کیا ہوتے ہیں یہ وہ سسٹمس ہوتے ہیں جو کمپلیکس پرابلم سالو کرے using some aspects of human thought اس کے بارے ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے کچھ پرابلم سالو کرنی ہے اور اس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایک انٹیلیجنٹ سسٹم کے لیے سالو کے ذریعے سالو کی جائے تو دو تین چیزیں چیک کر لیں پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یہ نیچر آف کمپٹیشنس کیسی ہیں is the nature of competition well understood یعنی ہمیں پتا ہے کہ یہ پروسیس کس طرح کام کرتا ہے اس میں کمپٹیشن کس طرح ہوتی ہیں اگر ایسا ہے اگر اف اٹس ویل انڈرسٹوڈ تو پھر انٹیلیجنس سسٹم اس کے لیے آپ کو کوئی بہتر آنسر نہیں دے گا جو ریگولر وے آف کمپٹیشن ہے وہ یوز کریں آپ یہ چیک کریں کہ یہ جو پروسیس ہے جو سسٹم ہے جس کو ہم ماڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں بہت ساری ایکسیپشنز نہیں ہے اگر اس میں بہت ساری ایکسیپشنز ہے تو ٹھیک ہے تو انٹیلیجنس سسٹم اپروچ ہو سکتا ہے آپ کو ریزنیبل آنسر دے سکے اور ایک اور سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جناب ہمیں پتا ہوتا ہے ایگزیکٹلی کس طرح یہ کام ہو رہا ہے لیکن وہ جو پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے کام ہو رہا ہوتا ہے وہ بہت کمپلیکس ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کہ جب وہ پروسیس اتنا کمپلیکس ہو کہ اگر اس کو ہم ریگولر طریقے سے کریں تو وہ بہت سلولی کمپٹیشن ہوں گی اس صورت میں بھی آپ انٹیلیجنس سسٹم کی طرف رجوع کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایک ایکسیپٹیبل سولوشن دے دیں تو یہ تین چیزیں ہم چیک کرتے ہیں لیکن اگر کوئی پرابلم ان تینوں میں سے کسی ایک کو یا ایک سے زیادہ کو سیٹسفائی کرتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ انٹیلیجنس سسٹم جو ہے یہ آپ کو ضرور اس کا ایکسیپٹیبل سولوشن دے دیں گے the possibility the potential exist کہ اس سے ہو سکتا ہے ریگولر کمپٹیشن کے مقابلے میں آپ کو بہتر سولوشن مل جائے ہم نے ڈیٹا بیس کا بھی آپ سے کچھ تذکرہ کیا ڈیٹا بیس کیا ہوتے ہیں they are just a collection of data لیکن وہ خاص طریقے سے آرگنائز کیے جاتے ہیں ایک خاص طریقے سے آرگنائز ہوئے ہوتے ہیں اور وہ طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس میں کوئی ڈیٹا آئٹم سرچ کرنا ہو تو بڑی تیزی سے سرچ ہو جائے تو ایسی کلیکشن آف ڈیٹا جو ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ اٹس اے ڈیٹا بیس اور وومن ایک ڈیٹا بیس میں جتنا بھی ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپس میں کچھ انٹر کنیکٹڈ آپس میں ریلیٹڈ ہی ہوتا ہے ہم نے خاص طور پہ ریلیشنل ڈیٹا بیس کی بات کی تھی ریلیشنل ڈیٹا بیسز جو ہوتے ہیں اس میں ڈیٹا جو ہے ٹیبلز کی فارم میں اسٹور کیا جاتا ہے اور ان میں سے بعض ٹیبل جو ہوتے ہیں کم از کم دو ٹیبل ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جو آپس میں ریلیٹڈ ہوں ان کا آپس میں کوئی تعلق اور وہ تعلق بھی ہم نے آپ کو ڈیفائن کر کے بتایا تھا لیکن کی چیز یہی ہے کہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ریلیشنل ڈیٹا بیس کا ہے وہ ٹیبلز کی فارم میں ہوتا ہے سارے کے سارے آپریشن جو ہیں وہ بھی ان ٹیبلز پہ ہوتے ہیں اور ان آپریشن سے مزید ٹیبلز بھی بعض اوقات جنریٹ ہوتے ہیں ہم نے فیوچر ٹرینڈز کا بھی کچھ تذکرہ کیا ان میں دو چیزوں کو میں دوبارہ آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہوں گا ایک تو تھا کہ وہ جناب جس طرح بجلی گھر میں آتی ہے اس طرح کمپیوٹنگ پاور گھر میں آیا کرے گی ایک almost infinite computer power supply سب کو مل جائے گی جس سے آپ کو ریلائبل اور مینٹیننس فری کمپیوٹنگ پاور ملا کرے گی جس طرح الیکٹرسٹی ہے جس طرح ٹیلی فون ہے جس طرح واٹر سپلائی ہے اور مزے کی بات یہ ہوگی کہ اگر آپ کی نیڈز بڑھ جائیں گی کمپیوٹنگ پاور کے بارے میں تو آپ کو کیپٹل ایکسپینسز زیادہ نہیں کرنے پڑیں گے آپ کو ایک نیا کمپیوٹر نہیں خریدنا پڑے گا کمپیوٹر آپ کا وہی رہے گا بس یہ جو کمپیوٹر پاور کے یوسیج کے چارجز جو ہیں یہ آپ کے بڑھ جائیں گے اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ اسٹوریج کے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے کہ آپ کی اسٹوریج کی نیڈس بڑھیں گی تو آپ کو نئی ہارڈ ڈسک نہیں خریدنی پڑے گی بس آپ کا اسٹوریج کا جو ماہانہ بل آتا ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا ہم نے امورٹل مائنڈز کی بات کی تھی کہ فیوچر میں ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ بعض اصحاب ایسے ہیں کہ جنہوں نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کہی ہوئی ہیں تو ان میں سے کسی صاحب کی ہم ساری کی ساری چیزیں لے لیں گے یعنی ان کے جتنے لیکچرز ہیں جتنی بکس ہیں جتنی آرٹیکلز ہیں جتنے انٹرویوز ہیں وہ اس امورٹل مائنڈ والے پروگرام کو دے دیں گے تو یہ پروگرام صاحب جو ہیں اس کو اینالائز کریں گے اس کو ڈائسائٹ کریں گے اس کو انڈیکس کریں گے اور ان صاحب کا ایک انٹرنل ماڈل سا بنا لیں گے یہ ماڈل جب بن جائے گا تو کیا چیز پاسبل ہوگی یہ ماڈل جب بن جائے گا تو پاسبل یہ ہوگا کہ میں اس ماڈل سے یعنی یوزر آف دا کمپیوٹر میں اس ماڈل سے بات کر سکوں گا اور میں اس سے اسی طرح کانورسیشن کر سکوں گا جس طرح کہ جب وہ صاحب ایز اے پرسن میرے سامنے موجود ہو اس طرح کر سکوں تو میں جس طرح سوچتا ہوں کہ ایک تھری ڈی سیمولیٹڈ ریئلٹی ہوگی جس میں وہ صاحب بیٹھے ہوں گے میں بیٹھا ہوں گا اور میں ان سے بات کر رہا ہوں گا میں تو خود بات کر رہا ہوں گا لیکن یہ جو صاحب ہیں یہ خود نہیں ہوں گے ان کا وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو ہے ایک لحاظ سے وہ میرے سے بات کر رہا ہوگا ان کا اسٹائل بھی ویسا ہی ہوگا جس طرح یہ ایکچولی بات کرتے ہیں ان کے جن چیزوں کے بارے میں جن آئیڈیاز کے بارے میں یہ بات کریں گے یہ بھی وہی ہوں گی جو ایکچولی جن آئیڈیاز کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں لیکن یہ ایک سیمولیٹڈ ریئلٹی ہوگی وہ سب خود اس میں انوالو نہیں ہوں گے ان کے آئیڈیاز صرف انوالو ہوں گے اور یہ آئیڈیاز یہ جو لہجہ یہ طریقہ جو ہے یہ کہاں سے کمپیوٹر سیکھے گا ان کے جو انہوں نے سافٹ ویئر بنائی انہوں نے جو انٹرویوز دیے انہوں نے جو تقریریں کی انہوں نے جو آرٹیکلس لکھے انہوں نے جو کتابیں لکھی ان سے سو so, ایک وقت ایسا آئے گا یہ سب تو گزر جائیں گے لیکن یہ ان کے آئیڈیاز جو ہیں یہ اس امورٹل مائنڈ کی صورت میں ہمارے پاس رہ جائیں گے جو جو ترقی ہوتی جا رہی ہے کچھ نئی پرابلمس کریٹ ہو رہی ہیں اور کچھ پرابلم سالو بھی ہو رہی ہیں ایک پرابلم جو سالو ہو رہی ہے وہ یہ کہ distances between people they are contracting communication اتنی سستی ہو گئی ہے خاص طور پہ انٹرنیٹ کی وجہ سے کہ it matter where somebody is located میں ان سے بڑے کاسٹ افیکٹو مینر میں بات کر سکتا ہوں وہ ہم دس ہزار میل دور بیٹھے ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں میرا خرچہ کتنا آ رہا ہے تیرہ روپے پر آور اور something of that order so اس کی وجہ سے distances between people who are physically separated کم ہو گئے ہیں لیکن اس کا الٹا بھی ہوا یعنی ڈسٹینسز بڑھ بھی گئے ہیں ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں ایک ہی گھر میں بیٹھے ہیں لیکن اپنے اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں گیمز کھیل رہے ہیں چیٹنگ کر رہے ہیں سرفنگ کر رہے ہیں آپس میں بات نہیں کر رہے تو ہماری سوسائٹی پہ یہ کمپیوٹنگ کا شاید ایک نگیٹو افیکٹ بھی ہو رہا ہے ایک اور چیز جس کے بارے میں ہم نے کچھ بات کی تھی وہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ایک زمانہ ہے کہ کمپیوٹر بہت ہی زیادہ پاورفل ہو جائیں آج کل تو ہمارے سروینٹس ہیں سلیوز ہیں یہ رول الٹا نہ ہو جائے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کمپیوٹر کو ہم جو مزید سیلف ہیلنگ بناتے جا رہے ہیں ان کو سیلف ہیلنگ بناتے جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے ہمیں ایسا کرتے رہنا چاہیے something to think about تو جناب یہ وہ کچھ انٹرسٹنگ چیزیں تھیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا تھا اپنے پہلے گول اپنے پہلے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے یعنی کمپیوٹنگ کے جو فنڈامنٹل آئیڈیاز ہیں ان کے بارے میں جو ہم اپنے آپ کو تھوڑی سی اپریسیشن دینا چاہتے تھے تو اس کے لیے ہم نے ان ٹاپکس کو ان کے علاوہ کچھ اور ٹاپکس کو ڈسکس کیا تھا دوسرا جو ہمارا آبجیکٹو تھا وہ یہ کہ ہم ویب پیج ڈیولپمنٹ میں کچھ پروفیشنسی حاصل کرنا چاہتے تھے اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ہم نے ایچ ٹی ایم ایل کے بارے میں سوچا اور اس کی مدد سے ہم نے کچھ اسٹیٹک ویب پیجز ڈیولپ کیے ان میں انٹریکٹیوٹی اتنی زیادہ نہیں تھی وہ اتنے زیادہ انٹرسٹنگ بھی نہیں تھے بس اس میں ہائپر لنکس تھے زیادہ زیادہ انٹریکٹیوٹی جو تھی وہ فارمس کی صورت میں تھی اور اس کے بعد ہم نے جاوا اسکرپٹ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا جاوا اسکرپٹ کی وجہ سے ہمارے پیجز جو تھے وہ زیادہ انٹریکٹیو ہو گئے ایچ ٹی ایم ایل سے صرف اسٹیٹک پیجز بنتے ہیں جاوا اسکرپٹ کی وجہ سے ہم ان اسٹیٹک پیجز میں انٹریکٹیوٹی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں کچھ انٹرسٹنگ فیچرس ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے یہ کہا کہ جاوا اسکرپٹ بڑی زبردست چیز ہے اس اسکرپٹنگ لینگویج کی وجہ سے ہم اپنے پیجز کو بہت انٹریکٹیو بنا سکتے ہیں اس میں بڑے انٹرسٹنگ فیچرس ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ کمیاں بھی ہیں there certain things that JavaScript can not do ان میں سے ایک چیز تو یہی تھی کہ فائلز والے آپریشن جو ہیں وہ جاوا اسکرپٹ نہیں کر سکتی نئی نئی فائلیں بنا سکتی ہے نہ پرانے فائلوں کو ریڈ کر سکتی ہے ماڈیفائی کر سکتی ہے ڈیلیٹ کر سکتی ہے اس کے علاوہ جاوا اسکرپٹ میں گرافکس کی بھی کوئی اتنی زبردست فیسلٹی نہیں ہے اس کے ذریعے آپ گرافکس بنا نہیں سکتے اگر گرافک بنی بنائی ہے تو اس کو ادھر ادھر پلیس کر سکتے ہیں لیکن نئی گرافکس بنانے کی مطلب میں ایک اسکوائر بنانا چاہوں اس میں جاوا اسکرپٹ میں ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے لے آؤٹ بڑا انٹرسٹنگ ہم اس کی مدد سے بنا سکتے ہیں گرافکس کو ادھر ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں لیکن نئی گرافکس وہ نہیں بنا سکتے اس کے علاوہ عام لینگویج میں نیٹ ورک پروگرامنگ کی کچھ فیسلٹی ہوتی ہے جاوا اسکرپٹ میں نہیں ہے بس ایک چھوٹی سی ہے کہ کسی بھی یو آر ایل کے ذریعے نیٹ ورک پہ آپ کسی بھی چیز کو ایکسیس کر سکتے ہیں اگر آپ کو یو آر معلوم ہے آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں وہاں سے بس یہی نیٹ ورک پروگرامنگ ہے جابٹ میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو بڑے اچھے فیچرز لیکن کچھ اس میں ڈرا بیکس بھی ہیں کچھ اس میں کمیاں بھی ہیں جناب اس کے بعد ہم نے جاواسکرپٹ کے بارے میں لرن کرنے کے بعد ہم نے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ شروع کر دی اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی سرور کی لیکن پھر ہم نے کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ شروع کر دی اور اس کا فائدہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کی مدد سے جو پروسیسنگ ہے اس کا اچھا خاصا حصہ آپ کے پاس یعنی یوزر کے پاس جو کمپیوٹر اس پہ ہی ہو جاتا ہے سرور سائز اسکرپٹنگ میں ہوتا ہے سب کچھ سرور پہ ہوتا ہے اس سے سرور پہ لوڈ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ایک سرور ہو سکتا ہے کہ پانچ سات ہزار آدمیوں سے زیادہ کا لوڈ نہ اٹھا سکے لیکن کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کی مدد سے ہم ویب پیج میں جو تھوڑی سی آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں اس میں جو پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو ہم کلائنٹ کے کمپیوٹر پہ کرا دیتے ہیں اس سے سرور پہ لوڈ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ کلائنٹ سائڈ اسکرپٹنگ کی وجہ سے اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ نیٹ ورک میں جو ٹریفک ہوتی ہے وہ بھی نسبتاً کم ہو جاتی ہے اور اس کی ہم نے بعض ایگزامپلس بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی جاوا کے بارے میں ہم نے جاوا اسکرپٹ کے بارے میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ it's an object based language تو یہ آبجیکٹ کس بلا کا نام ہے آبجیکٹ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ it's just a named collection of properties and methods property سے مراد ہے ڈیٹا پراپرٹی سے مراد ہے اسٹیٹ اور میتھڈ سے مراد ہے انسٹرکشن یا بیہیویئر بعد میں ہم نے اس اس اس ڈیفینیشن کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر کے سمپلیفائی کر دیا تھا ہم نے کہا تھا object is a named collection of properties کیونکہ جاوا اسکرپٹ میں جو میتھڈز ہوتے ہیں they are stored as properties methods are functions which are stored as properties of objects تو اس لیے جو ہماری سمپل ڈیفینیشن آبجیکٹ کی ہے وہ یہی کہ named collection of properties JavaScript میں ایک انٹرسٹ انٹرسٹنگ کانسٹرکٹ جو ہم نے یوز کیا جو اور بھی تقریباً تمام لینگویج میں اویلیبل ہے وہ ہے فنکشنس کا کانسٹرکٹ فنکشن کے ذریعے آپ یہ کرتے ہیں کہ you you make a group of statements اور ان کو ایک نام آپ دے دیتے ہیں so function is a named group of statements اور اس کے بعد ایسا کرتے ہیں کہ جب بھی آپ نے ان گروپ آف اسٹیٹمنٹس کو کوئی لکھنا ہو تو آپ انہیں نہیں لکھتے بلکہ اس فنکشن کا نام لکھ دیتے ہیں یعنی ان اسٹیٹمنٹس کو بجائے فزیکلی آپ لکھنے کے وہاں پہ ان کو بائی ریفرنس ایکسس کرتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس سے آپ کے جو پروگرامز ہیں ان کی ریڈیبلٹی بڑھ جاتی ہے ان کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جاتا ہے ان کو مینٹین کرنا آسان ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے کہ پروگرام کا سائز بھی بعض اوقات تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے لیکن دیٹس ناٹ امپورٹنٹ یہ جو ریڈیبلٹی کا بڑھنا یہ جو ان کی مینٹینبلٹی کا بڑھنا یہ بہت زبردست فیچرس ہیں جو فنکشنس کی وجہ سے ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں فنکشن کی جب ہم نے بات کی تھی تو ہم نے لوکل اور گلوبل ویریبلس کا بھی تذکرہ کیا تھا ہم نے یہ کہا تھا کہ local variable should always be preferred over global variables یعنی جب بھی آپ کو موقع ملے اور آپ کے پاس چوائس ہو اگر پاسبل ہو تو لوکل ویریبل یوز کریں گلوبل نہ کریں لوکل ویریبلس افیکٹو ہوتے ہیں صرف اس فنکشن میں جس میں ان کو ڈکلیئر کیا جائے whereas global variables they are effective everywhere they are available they are visible everywhere in the program تو اس کی ہم نے بعض کونز آپ کو بتائے تھے اور لوکل ویریبلس کے بعض پروز بتائے تھے جس کی وجہ سے میں یہ پھر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جہاں بھی پاسبلٹی ہو use local variables do not use global ones جارس میں جو سب سے انٹرسٹنگ ٹرک ہم نے لرن کیا وہ شاید امیج پری لوڈنگ کا تھا جس کی مدد سے آپ بیک گراؤنڈ میں without display them background میں امیجز کو لوڈ کر سکتے ہیں کہیں سے یعنی ان کو کہیں سے فیچ کر سکتے ہیں اپنے پاس لا کے رکھ سکتے ہیں کیش میں رکھ سکتے ہیں اور جو ہی آپ کو ضرورت پڑتی ہے پھر آپ ان کو ڈسپلے کر سکتے ہیں اس سے امپیکٹ بڑا اچھا پڑتا ہے یوزر پہ کیونکہ آپ کو ایک امیج شو کر کے فورن کر کے نظر آتا ہے عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ امیج آہستہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے تو پری لوڈنگ کے ذریعے یہ آہستہ آہستہ والا جو کام ہے یہ ہم بیک گراؤنڈ میں کرتے ہیں without display then to the user جب وہ سارے کے سارے امیجز آ جاتے ہیں پھر ہم ان پری لوڈیڈ امیجز کی وجہ سے ان پری فیسٹ امیجز کی وجہ سے بڑے انٹرسٹنگ اینیمیشن افیکٹس وغیرہ کر کے یوزر کو دکھا سکتے ہیں اور اس سے میرے خیال میں آپ کے ویب پیجز خاصے انٹرسٹنگ اور زیادہ انفارمیٹیو بن سکتے ہیں جناب یہ تو تھا ہمارا دوسرا آبجیکٹو اب تیسرے آبجیکٹو کی طرف آتے ہیں تیسرا آبجیکٹو یہ تھا کہ کچھ سافٹ ویئر پیکیجز ایسے ہیں جنہیں ہم پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر پیکیجز کہتے ہیں اس تیسرے آبجیکٹو کے ذریعے ہم ان سے فیملیئر ہونا چاہتے تھے تو ہم نے اس سلسلے میں چار لیکچرز کیے اور چار اسائنمنٹس بھی کی اور ان لیکچرز اور اسائنمنٹس کا مطلب صرف یہی تھا کہ آپ کو ان سے فیملیئرٹی مل جائے نو مور آپ کو ان سے بریف انٹروڈکشن ہو جائے نو مور دین دیٹ اس سے بس یہ ہوا تھا کہ now you should be open those application اور اس میں کچھ ٹریویل سے آپ کام کر سکتے ہیں ہوگا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ان کاموں کو کرنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو ان پہ مزید ایکسپیرئنس حاصل ہوگا اور اس سے آپ کی پروفیشنسی ان پیکجز میں بڑھتی جائے گی اور یہ چار سال جو آپ کے پاس ہے میرے خیال میں اس میں پروفیشنسی اتنی بڑھے گی کہ جب آپ اپنے ایکچوئل کیریئر میں جائیں گے تو وہاں پہ اس پروفیشنسی کا بہت فائدہ ہوگا تو جناب ہمارا کام آپ کو صرف انٹروڈیوس کرانا تھا ان سے ان میں ایکسپرٹ بنانا ہرگز نہیں تھا تو جناب ہمارے تین آبجیکٹو تھے to build an appreciation for the fundamental concept in computing to achieve a beginners proficiency in web development اور to become familiar with P C productivity software packages کیا خیال ہے آپ کا کیا ہم نے یہ آبجیکٹو اچیو کیے اس کورس کے ذریعے بتائیے آپ ہمیں اس بارے میں ہمیں میسج بھیجیے ہمیں ہمارے میسج بورڈ جو اس پہ جا کے میسج پوسٹ کیجیے ہمیں بتائیں کہ will be able to achieve those objectives اور ناٹ اور اگر ہم نے نہیں کیے تو ہم اس کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں آپ کے کامنٹس جو ہوں گے ان کو ہم یوز کریں گے تاکہ جو فیوچر آفرنگ اس کورس کی ہیں ان کو ہم بہتر بنا سکیں آئی بی موسٹ گریٹفل جناب I really enjoyed doing this course with you بہت مزہ آیا آئی ہوپ کہ آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا اور مزے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس میں کچھ یوزفل چیزیں بھی ملی ہوں گی میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی اٹینشن کے لیے اور خاص طور پہ آپ نے جو ای میل میسیجز بھیجے اور جو میسیج بورڈ پہ جا کے آپ نے میسیجز پوسٹ کیے ان میں سے بعض message good number of them اس میں بعض بہت انٹرسٹنگ چیزیں تھیں اس میں بعض میسیج خاصے انفارمیٹیو تھے جس میں جس سے مجھے بھی بعض نئی چیزوں کے بارے میں پتہ چلا اور I am very very grateful to you for sharing them with me تو جناب until the next time with you meet اپنا خیال رکھیے گا اپنوں کا خیال رکھیے گا خدا حافظ